حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور سجدہ کرتے وقت کتے کی طرح بازو زمین پر نہ پھیلاؤ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر آٹھ سو بانوے